علی کو راہ خدا کے واسطے سالی کو راہ خدا کے واسطے دل میں الفت اور ہمت چاہیے دل میں الفت فت اور ہمت چاہیے منزل مقصود پانے کے لیے صحبت شیخ طریقت چاہیے بڑی مقرر ماشاء اللہ کو راہ خدا کے واسطے فت اور ہمت چاہیے منزل مقصود پانے کے لیے صحبت شیخ طریقت چاہیے صحبت شیخ طریقت چاہیے میں نعت پکچر چند اشعار پیش کرتا ہوں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بزرگوں کے مطلب یہ لوگ وسیلہ کو نہیں مانتے <laughs> ملاحظہ مسئلہ اس کے بعد نعت کے اس میں مدینے سے سیڑھی خدا تک لگی ہے